عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا میرا پوتا مر گیا ہے مجھے اس کی میراث میں سے کتنا حصہ ملے گا آپ نے فرمایا تمہیں چھٹا حصہ ملے گا جب وہ مڑ کر جانے لگا تو آپ نے اسے بلا کر کہا تمہیں ایک اور چھٹا حصہ ملے گا پھر جب وہ مڑ کر جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا فرمایا دوسرا چھٹا حصہ بطور خوراک ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ننانوے یہ حدیث ضعیف ہے